رنج و غم کے آداب نمبر ایک مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم مصیبت و تکلیف آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا خدا کا کوئی حکم حکمت و مسلحت سے خالی نہیں اور یہ سوچ کر کے خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے کہ خدا کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسو علی ما فاتکو سورہ حدیث 22 اور 23 جو مسائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو یقیناً تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضا و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر و شکر کر کے ہر شر سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے اگر وہ دکھ بیماری اور تنگ دستی سے دو چار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں قیر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس کی خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے نمبر دو جب رنج و غم کی کوئی خبر سنیں یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا ناخواستہ گرفتار ہو جائیں تو فوراً ان للہ و الیہ راجعون پڑھیے ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کا ہے اسی نے دیا ہے وہی لینے والا ہے ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں اس کا ہر کام مسلحت حکمت اور انصاف پر مبنی ہے وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی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 ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی بندہ مصیبت پڑھنے پر ان للہ پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس اس اس کو کی پسندیدہ چیز کے سلے میں عطا فرماتا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بج گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان و انہ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت جسمانی تکلیف اور بیماری کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا سلا ہوتا ہے اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو اس کی آزمائش میں خدا سے ناراض ہو خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے حضرت ابو موسا اشاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور ان للہ و الیہ راجعون پڑھا تو خدا ان سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد شکر کا گھر رکھو نمبر تین کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے البتہ اس بات کا پورا پورا خیال رکھیے کہ غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم نبی کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغموم ہے مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا نمبر چار غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو دھاڑے مار مار کر رونا گریباں پھاڑنا گالوں پر تماچے مارنا چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینا پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص گریباں پھاڑتا گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگی اور ماتم کرنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے مگر وہ باز نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو ایک بار آپ ایک جنازے میں شریک تھے ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی آپ نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اس وقت بھاگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے رب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے صرف کرتا پہنے رہتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا نمبر پانچ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زباں پر لائیے بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجئے اور اجر آخرت کی تمنا کیجئے بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے خدا تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھ کر پوچھا اے ام صاحب یا مسیب کیا بات ہے تم کیوں کانپ رہی ہو کہنے لگی مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے اس کو خدا سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں بخار کو برا مت کہو اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے عطا بن رباح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے بولے تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں میں نے کہا ضرور دکھائیے کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خدا سے دعا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوا دے گا اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں گا کہ خدا تمہیں اچھا کر دے یہ سن کر وہ خاتون بولی یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا نمبر چھ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ غم نہ منائیے عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی اور بناؤ سنگار کرے حرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں نمبر رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ عہد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی جب حضرت ہمنا بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی پھر آپ نے فرمایا اپنے مامو حمزہ رضی اللہ عنہ پر صبر کرو انہوں نے پھر انہ و انہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا لڑکا بیمار تھا اور وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز سے پوچھا اگر کوئی کسی کو آریتن کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے ابو طلحہ نے کہا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا تو صابرہ بیوی نے کہا اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے نمبر آٹھ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجیے اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرمائی حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سخت بیمار پڑھی حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے ماں نے ان سے کہا بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی قبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سلی پر لٹکایا حضرت اسما کافی ضعیف ہو چکی تھی لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹ سے نیچے اترے نمبر نو دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا بھیج دو اس کے لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قیرات بھر ثواب ملے گا اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہو تو اس کو دو قیرات ملیں گے کسی نے پوچھا دو قیرات کتنے بڑے ہوں گے فرمایا دو پہاڑوں کے برابر نمبر دس مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت آجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے قرآن میں ہے یا مومنو اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا رنجیدہ ہونا فطری بات ہے البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی ٹھنڈا سانس لیتے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت انہی الفاظ میں بیان فرمائی آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگی ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلیمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسماں کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم پاک و برتر عظمت والا خدا اور جب زیادہ گرے ہزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا یا حیو نمبر گیارہ رنج و غم کی شدت مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعا پڑیے حضرت بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنون نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بے عیب و پاک ہے میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں بس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات العرب ورب العرش الكریم خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ آسمان و زمین کا مالک ہے عرش بزرگ کا مالک ہے حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا ولا الا الا باللہ من اللہ الیہ یہ کلمہ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کلمے کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے وہ یہ دعا مانگے خدا تعالی اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی و مسرت میں تبدیل فرما دے گا اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن امتکا ناسیتی بیدک مادن فی حکمکا عدل فی قضاؤکا کا بکل اسم ہوا لکا سمیت به نفسک او انزلتہو فی کتابک او احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وزهاب همي خدایا میں تیرا بندہ ہوں میرا باپ تیرا بندہ ہے میری ماں تیری بندی ہے میری چوٹی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے یعنی میں ہاما تن تیرے بس میں ہوں تیرا ہی حکم میرے معاملے میں نافذ ہے میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو مسموم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس خزانہ غیب ہی میں اس کو مستور رہنے دیا تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار میری آنکھوں کا نور میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوع بنا دے نمبر بارہ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و عالم اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی حیبت ناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجئے یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور معصیت بھی ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا خیرن لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا خیرن لی خدایا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب تک میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے نمبر تیرہ جب کسی کو کوئی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا الحمد للہ وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی